روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جریج نے ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی مذکورہ بالا روایت کے مانند لیکن انہوں نے حدیث کے آخر میں منت تمر کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو باون